آج جو ہم قربانی کر رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی اس قربانی کی یادگار ہے حضرت اسماعیل علیہ کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو گیا ہے چھری بھی چلائی گئی ہے لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ چھری کا چلنا اللہ کے حکم کا محتاج ہے چھری چاہے تم چلا لو لیکن اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوگا وہاں تک کاٹنے کا کام چھری نہیں کر سکتی جیسے آگ جلانے کا کام نہیں کر سکتی اور پھر اللہ تعالی نے اس کی جگہ ایک ڈمبا بھیج دیا اور وہ دمبا قربان کیا گیا اور اس یادگار کو باقی رکھا گیا صحابہ کرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے سلسلے میں حکم ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا رخرو قربانی کرو اور دل کھول کر کرو تو صحابہ کرام نے سوال کیا ہے رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں اللہ کے رسول ذرا اس کی وضاحت فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے فرمایا سرکار یہ قربانی کرنے پر ہمیں کیا ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے عوض میں اللہ تعالیٰ نیکی دیں گے ہر خون کے قطرے کے عوض میں اللہ نیکی دیں گے اور خون زمین پر گرے جانور کا اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرمائی ایک اور حدیث میں بڑی عجیب بات اور وعید بیان فرمائی کہ اس یادگار کو باقی رکھو اس بنا پر کہ مم وجدہ سیاکن جس نے قربانی کرنے کی وسعت پائی اور وسعت کس کے پاس ہے جو صاحب نصاب ہے اور اتنا مال ہے کہ جس کے اوپر ایک سال گزرے تو زکات آتی ہے سان نہیں گزرا لیکن اتنا حساسا پاس ہے اس کے اوپر فی کس قربانی جو ہے وہ لازم اور واجب ہے کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا تو فرض ختم ہو گیا قربانی میں بھی پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرتے ہیں اور پھر کئی برسوں تک نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو ایک سال قربانی کی تھی ہو گیا اب ہر سال کیا ہے یاد رکھو کہ جب جب آئے گا قربانی کا زمانہ تب تب یہ حکم آئے گا اور جب جب یہ حکم آئے گا اس کو پورا کرنا یہ ہمارے ایمان کی علامت بنے گا سرکار نے فرمایا وجد سیاتن جس کے پاس گنجائش ہو اور قربانی کر سکتا ہو ولم یوزف اور پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو سرکار نے وعید سنائی فلا یقربن مسلانہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے اس سے پتا چلا کہ یہ بڑی اہم عبادت ہے اور در حقیقت جانور سے ہم کو بھی محبت ہے ہم بھی خون بہانا نہیں چاہتے لیکن جانور پر چھری چلانا اصل میں اپنی خواہش کے اوپر چھری چلانا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی ہیں یہ بتانے کے لیے قربانی کرنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تمہاری قربانیوں کا گوشت بھی ہم کو نہیں پہنچتا تمہاری قربانی کا خون بھی ہم کو نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کے چمڑے بھی تم ہی استعمال کرتے ہو یہ تو بہت بڑا احسان فرمایا اللہ تعالی نے سرکار کی برکت سے پہلے بھی قربانیاں کی جاتی تھی لیکن قربانی کا جانور کسی پہاڑی پر رکھ دیتے تھے اور قربان کرنے کے بعد گوشت استعمال نہیں کر سکتے تھے ایک آگ سفید کلر کی آتی تھی اور آ کر کے وہ گوشت کو جلا دیتی تھی یہ قربانی کے قبول ہونے کی علامت لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو آسان فرما دیا اور کچھ چیزوں کو ہمارے لیے جائز قرار دے دیا اس میں غنیمت کا مال جائز قرار دیا اور قربانیوں کے گوشت جو ہیں وہ کھانے کی اجازت دے دی تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت کس کو تو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں ہم ایک شکل اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی چھوٹی سی یادگار منا رہے ہیں یاد رکھے کہ اس میں حکومت نے جن جانوروں کو منع کیا ہے ان کو انگلی بھی نہ لگائے ان کی طرف دھیان بھی نہ دے اور جو اور طریقے ہیں ہمارے جواز کے اس کو بھی سنبھل کر کرے جانور لائیں تو بھی ادب سے لائیں راستوں کے بیچ میں ذبح نہ کیا جائے اور کسی کو تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے کیونکہ قربانی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے بندوں کو ناراض کرنے کا ہمارا مقصد نہیں ہے کسی کو دکھ پہنچانا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے